اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں